اللہ سلیہ نام دي دادا سلیہ نام محمد دن د سلیہ نام ديداد سليد محمد سليلا شيا سليل لام محمد مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامد اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں مسد صدقے یا رسول اللہ مسد صدقے یا حبیب اللہ مسد سے یا رسول اللہ مسد صدقے یا حبیب اللہ مولا کا کرم ان کی را پڑھتا ہوں اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں سچے یا رسول اللہ میں سچے یا حبیب اللہ نات ان کی کی مچاتے جائیں گے دھوم ان کی نعت پانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ناک خانی موت دیدم سے چھڑا سکتی نہیں ناک کانی موت دیدم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستعفی کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب یا رسول اللہ میں سدتے یا حبیب اللہ میں سدتے یا رسول اللہ میں سدتے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم دا ان کی ناتے پڑھتا ہوں کتنا بڑا دے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا دے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا دے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے گئے لوگ مجھ کو سنو خان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں کا اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں میرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا میرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا عمر بھر ناتے گے اور سناتے جائیں گے عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے نعت خانی کا نس نس میں ایسا چھا گیا نعت خانی کا نشا نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت بیدم مصطفیٰ کے گائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن رب رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی بلا کوئی لب پر تیرا نام آ گیا گئے کوئی گوت لب بول تیرا نام آ گیا گئے تیرا ذکر یہ مقام آ گیا ہے جس پی کے شیخ سادی باون پکارے پارے باون کلا جی سالی جمالی جسے پی کے شیخ سادی بنول الا پکارے جسے پی کے شیخ سادی بنول الا پکارے میرے دس تمام جام آ گیا ہے مشت مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مشت مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رکھ کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت گئے ان کا سنا کا یہ معمولی بات نہیں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناتے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں بستے یا رسول اللہ بستے یا ابھی اللہ بستے یا رسول اللہ حسد کے یا حبیب اللہ تیرا بس بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا بس بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی کس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی کس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اے رضا

مجھ پہ مولا کا کرم ان کی ناطے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں ست یا رسول اللہ میں ستتے یا حبیب اللہ میں ست یا رسول اللہ میں ستتے یا حبیب اللہ غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے بخش کی سرکار پیارا ہے وسیلہ سرکار کو پانے کے لیے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ عالم میں لٹاتا ہوں تیرے در کی میں سب یا رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ میں سب یا رسول اللہ میں سب یا حبیب اللہ سدا دو رو کیا رہے سدا دو رو آتی رہے جینے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت تو آباد رکھے خدا اہل سنت تو آباد رکھے محمد تو میلا ہوتا رہے گا پہ مولا کا کرم ان کے ناتے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب کے رسول اللہ میں سب کے حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں سب کے حبیب اللہ اللہ اب کے برس ہوٹوں پہ ان کی سنا رہی اب کے برس وجد میں گھر کی پگا رہی اب کے برسد کے کھیتے رہے پورا اب کے برس کشتے و جان سوا رہی اب کے برس بیل پہ ترانا کے برس بھی لب ترانا تھا نات کا اب کے برس بھی چار سننے کی سبا نہیں اب کے برس بھی چار سننے کی سبا نہیں اب کے برس بھی شہر میں اب کے برس بھی رقص میں میری صدا رہی اب کے برس بھی شیر و سکھم سے تھی دوستی اب کے برس بھی دوست ہم سنا رہی اب کے برس بھی اب کے برس بھی اب کے برس بھی کی رائے مستفا رہا اب کے برس بھی کی رائے مستفا رہا اب کے برس برسپی گوپ لے مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں آواز بیت تیری نات گی آواز بیت تیری نات گی سینوں میں آشکان نبی کے گئی مجھ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ان کی نعتیں پڑھتا ہوں میں سچے